ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات والله اعلم بايمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن باذن اهلهن واتوهن اجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات اخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم اور تم میں سے جس کسی کو آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کرنے کی پوری وسعت و طاقت نہ ہو تو مسلمان لونڈیوں سے جن کے تم مالک ہو اپنا نکاح کر لے اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو بخوبی جاننے والے ہیں تم سب آپس میں ایک ہی تو ہو تو ان کے مالکوں کی اجازت سے ان سے نکاح کر لو اور قاعدے کے مطابق ان کے مہر ان کو دے دو وہ پاک دامن ہو نہ علانیہ بدکاری کرنے والیاں نہ خفیہ آشنائی کرنے والیاں جب یہ لونڈیاں نکاح میں آ گئیں پھر اگر بے حیائی کا کام کریں تو انہیں آدھی سزا ہے اس سزا کی جو آزاد عورتوں پر ہے باندیوں کے نکاح کا یہ حکم تم میں سے ان کے لیے ہے جنہیں گناہ اور تکلیف کا اندیشہ ہو اور تمہارا ضبط کرنا بہت بہتر ہے اور اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے بڑی رحمت والے ہیں سامعین ابھی سائد کی تفصیل سماعت کیجیے آزاد عورت سے نکاح کی استطاعت نہ ہو تو لونڈی سے نکاح کر لو ارشاد ہوتا ہے کہ جسے آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کرنے کی وسعت و قدرت نہ ہو ربیعہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں طول سے مراد قصد و خواہش یعنی لونڈی سے نکاح کی خواہش امام ابن جریر رحمہ اللہ نے اس قول کو وارد کر کے پھر اسے خود ہی توڑ دیا ہے مطلب یہ ہے کہ ایسا حال جب ہو تو مسلمانوں کی ملکیت میں جو مسلمان لونڈیاں ہیں ان سے وہ نکاح کر لے تمام کاموں کی حقیقت اللہ تعالیٰ پر آشکارا ہے تم تو صرف ظاہر بین ہو تم سب آزاد غلام ایمانی رشتے میں ایک ہو لونڈیوں سے نکاح ان کے مالکوں کی اجازت سے کیا کرو معلوم ہوا کہ لونڈی کا ولی اس کا سردار ہے اس کی اجازت کے بغیر اس کا نکاح منعقد نہیں ہو سکتا اسی طرح غلام بھی اپنے سردار کی رضا مندی حاصل کیے بغیر اپنا نکاح نہیں کر سکتا سور نبی داؤد کی حدیث میں جو غلام بغیر اپنے آقا کی اجازت کے اپنا نکاح کر لے وہ ضانی ہے ہاں اگر کسی لونڈی کی مالکہ کوئی عورت ہو تو اس کی اجازت سے اس لونڈی کا نکاح وہ کرائے جو عورت کا نکاح کرا سکتا ہے کیونکہ سنن ابن ماجہ کی حدیث میں ہے عورت عورت کا نکاح نہ کرائے نہ عورت اپنا نکاح خود کرائے وہ عورتیں زناکار ہیں جو اپنا نکاح آپ کرتی ہیں پھر آگے اللہ نے فرمایا عورتوں کے مہر خوش نفسی سے دے دیا کرو گھٹا کر کم کر کے تکلیف پہنچا کر لونڈی سمجھ کر کمی کر کے نہ دو پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھ لیا کرو یہ عورتیں بدکاری کی طرف از خود مائل تو نہیں نہ ایسی ہوں کہ اگر کوئی ان کی طرف مائل ہو تو یہ جھک جائیں نہ تو علانیہ زنا کار ہوں نہ خفیہ بد کردار ہوں کہ ادھر ادھر آشنائیاں کرتی پھریں اور چھپ چھپاتے دوست آشنائی بناتی جائیں جو ایسی بد اتوار ہوں ان سے نکاح کرنے کو اللہ تعالیٰ منع فرما رہے ہیں احسنہ کی دوسری قرآت احسنا بھی ہے کہا گیا ہے کہ دونوں کے معنی ایک ہی ہیں یہاں احسان سے مراد یعنی سعد سے احسان نہ کہ سین سے مراد اسلام ہے یا نکاح کا والی ہو جانا ہے ابن ابی حاتم کی ایک مرفوع حدیث میں ہے کہ ان کا احسان اسلام اور عفت ہے لیکن یہ حدیث منکر ہے اس میں ضعف بھی ہے اور ایک راوی کا نام نہیں ایسی حدیث حجت کے لائق ہی نہیں ہوتی دوسرا قول یعنی احسان سے مراد نکاح ہے ابن عباس صدی اللہ عنہما مجاہد اکرمہ طاؤس ابن جبیر حسن و قطادہ رحمہم اللہ وغیرہ کا بھی یہی قول ہے امام شافی رحمہ اللہ سے بھی ابو علی طبری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب ایضاح میں یہی نقل کیا ہے مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں لونڈی کا محسن ہونا یہ ہے کہ وہ کسی آزاد کے نکاح میں چلی جائے اسی طرح غلام کا احسان یہ ہے کہ وہ کسی آزاد مسلمہ سے نکاح کر لے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی یہی منقول ہے شعبی اور نخعی رحمہ اللہ بھی یہی کہتے ہیں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان دونوں قرآتوں کے اعتبار سے معنی بھی بدل جاتے ہیں احسنا سے مراد تو نکاح ہے اور احسنا سے مراد اسلام ہے ابن جری رحمہ اللہ اسی کو پسند فرماتے ہیں لیکن بظاہر مراد یہاں نکاح کرنا ہی ہے واللہ عالم اس لیے کہ سیاق آیت کی دلالت اسی پر ہے ایمان کا ذکر تو لفظوں میں موجود ہے بہر دو صورت جمہور کے مذہب کے مطابق آیت کے معنی میں بھی اشکال باقی ہے اس لیے کہ جمہور کا قول ہے کہ لونڈی کو زنا کی وجہ سے پچاس کوڑے لگائے جائیں گے خواہ وہ مسلمہ ہو یا کافرہ ہو شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو باوجود یہ کہ آیت کے مفہوم کا تقاضا یہ ہے کہ غیر محسنہ لونڈی پر حد ہی نہ ہو بس اس کے مختلف جوابات دیے گئے ہیں جمہور کا قول یہ ہے کہ بے شک منطوق مفہوم پر مقدم ہے اس لیے ہم نے ان عام احادیث کو جن میں لونڈیوں کو حد مارنے کا بیان ہے اس آیت کے مفہوم پر مقدم کیا صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ علی رضی اللہ نے اپنے خطبے میں فرمایا لوگوں اپنی لونڈیوں پر حدیں قائم رکھو وہ محسنہ ہو یا نہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی لونڈی کے زنا پر حد مارنے کو فرمایا چونکہ وہ نفاس میں تھی اس لیے مجھے ڈر لگا کہ کہیں حد کے کوڑے لگنے سے یہ مر نہ جائے چنانچہ میں نے اس وقت اسے حد نہ لگائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واقعہ بیان کیا تو رسول اللہ نے فرمایا تم نے اچھا کیا جب تک وہ ٹھیک ٹھاک نہ ہو جائے حد نہ مارنا صحیح بخاری مسلم نیز ابو داود میں ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فرماتے تھے جب تم میں سے کسی کی لونڈی زنا کرے اور زنا ظاہر ہو جائے تو اسے وہ حد مارے اور برا بھلا نہ کہے پھر اگر دوبارہ زنا کرے تو بھی حد لگائے اور ڈانٹ جھڑک نہ کرے پھر اگر تیسری مرتبہ زنا کرے اور ظاہر ہو تو اسے بیچ ڈالے اگرچہ بالوں کی رسی کے بدلے ہی ہو اور صحیح مسلم میں ہے جب تین بار یہ فعل اسے سرزد ہو یعنی زنا کا تو چوتھی دفعہ فروخت کر ڈالے معطا مالک میں عبداللہ ابن عیاش ابن ابی ربیعہ مخظومی رحمہ اللہ کا قول ہے فرماتے ہیں کہ ہم چند قریشی نوجوانوں کو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے امارت کی لونڈیوں میں سے کئی ایک پر حد جاری کرنے کو فرمایا ہم نے انہیں زنا کی حد میں پچاس پچاس کوڑے لگائے دوسرا جواب ان کا یہ ہے جو اس بات کی طرف گئے ہیں کہ لونڈی پر احسان بغیر حد نہیں وہ فرماتے ہیں کہ یہ مارنا بطور ادب سکھانے اور باز رکھنے کے ہے ابن عباس صدی اللہ عنہما اسی طرف گئے ہیں تاؤ سعید ابو عبید داؤ ظاہری رحمہ اللہ کا مذہب یہی ہے کہ ان کی بڑی دلیل مفہوم آیت ہے اور یہ شرط کے مفہوموں میں سے ہے اور اکثر کے نزدیکی حجت ہے اس لیے ان کے نزدیک عموم پر مقدم ہو سکتا ہے اور ابو حریرہ اور زید بن خالد رضی اللہ عنہما کی حدیث جس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جب لونڈی زنا کرے اور محسنہ نہ ہو یعنی نکاح نہ ہوا ہو تو کیا کیا جائے رسول اللہ نے فرمایا اگر وہ زنا کرے تو اسے حد لگاؤ پھر زنا کرے تو پھر کوڑے لگاؤ پھر بیچ ڈالو گو ایک بالوں کی رسی کے عوض ہی کیوں نہ بیچنا پڑے راوی حدیث ابن شہاب ظہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نہیں جانتا کہ تیسری مرتبہ کے بعد یہ فرمایا یا چوتھی مرتبہ کے بعد یہ روایت صحیح بخاری کی ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ والی حدیث کے کئی جوابات ہیں ایک تو یہ کہ یہ محمول ہے اس لونڈی پر جو شادی شدہ ہو اس طرح ان دونوں احادیث میں تدبیق و جمع ہو جاتی ہے دوسری یہ کہ اس حدیث میں لفظ حد کسی راوی کا داخل کیا ہوا ہے اور اس کی دلیل جواب کا فقرہ ہے تیسرا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث دو صحابیوں کی ہے اور وہ حدیث صرف ایک صحابی کی ہے اور ایک والی پر وہ دو والی مقدم ہے اور اسی طرح یہ حدیث نسائی میں بھی مروی اور مسلم کی شرط پر اس کی سند ہے کہ عباد ابن تمیم رضی اللہ عنہ اپنے چچا سے جو بدری صحابی تھے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لونڈی زنا کرے تو اسے کوڑے لگاؤ پھر جب زنا کرے تو کوڑے مارو پھر جب زنا کرے یعنی تیسری دفعہ تو کوڑے لگاؤ پھر جب زنا کاری کرے یعنی چوتھی بار تو بیچ دو اگرچہ بالوں کی ایک رسی کے بدلے ہی بیچنا پڑے چوتھا جواب یہ ہے کہ یہ بھی بعید نہیں کہ کسی راوی نے جلد پر لفظ حد کا اطلاق کر دیا ہو اور اس نے جلد کو حد خیال کر لیا ہو یا لفظ حد کا اطلاق تدیب کے طور پر سزا دینے پر کر دیا ہو جیسے کہ لفظ حد کا اطلاق اس سزا پر بھی کیا گیا ہے جو بیمار زانی کو کھجور کا ایک خوشہ مارا تھا جس میں ایک سو چھوٹی چھوٹی شاخیں تھیں اور جیسے کہ لفظ حد کا اطلاق اس شخص پر بھی کیا گیا ہے جس نے اپنی بیوی کو اس لونڈی کے ساتھ زنا کیا جسے بیوی نے اس کے لیے حلال کر دیا تھا حالانکہ اسے سو کوڑوں کا لگنا تعزیر کے طور پر صرف ایک سزا ہے جیسے کہ امام محمد رحمہ اللہ وغیرہ سلف کا خیال ہے حد حقیقی صرف یہ ہے کہ کنوارے کو سو کوڑے اور بیاہ یعنی شادی شدہ کو یا لوتی شخص کو جس نے کسی آدمی کے ساتھ اس کے پاخانے والی جگہ میں اپنی شرمگاہ کو داخل کیا ہو رجم کرنا ہے یعنی پتھروں سے مار مار کر حد نافذ کر کے ان کو ختم کر دینا ہے واللہ اللہ عالم ابن ماجہ رحمہ اللہ وغیرہ میں سعید بن جبیر رحمہ اللہ کا فرمان ہے کہ لونڈی نے جب تک نکاح نہیں کیا اسے زنا پر مارا نہ جائے اس کی اسناد تو صحیح ہے لیکن معنی دو ہو سکتے ہیں ایک تو یہ کہ بالکل مارا ہی نہ جائے نہ حد نہ اور کچھ تو یہ قول بالکل غریب ہے ممکن ہے آیت کے الفاظ پر نظر کر کے فتویٰ دے دیا ہو اور حدیث نہ پہنچی ہو دوسرے معنی یہ ہیں کہ حد کے طور پر نہ مارا جائے اگر یہ معنی مراد لیے جائیں تو یہ اس کے خلاف نہیں کہ اور کوئی سزا دی جائے بس یہ ابن عباس صدی اللہ عنہما وغیرہ کے فتوے کے مطابق ہو جائے گا واللہ عالم تیسرا جواب یہ ہے کہ آیت میں دلالت ہے کہ محسنہ لونڈی پر بنسبت آزاد عورت کے عادی حد ہے لیکن محسنہ ہونے سے پہلے کتاب و سنت کے عموم میں یہ بھی شامل ہے کہ اسے بھی سو کوڑے مارے جائیں جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے ازینیت واحد فجلی میت جلدہ یعنی زناکار عورت اور زناکار مرد ہر ایک کو سو سو کوڑے مارو اور جیسے حدیث میں ہے جس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے رسول اللہ فرماتے ہیں میری بات لے لو میری بات سمجھ لو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے راستہ نکال دیا اگر دونوں جانب غیر شادی شدہ ہیں یعنی مرد و عورت دونوں غیر شادی شدہ ہیں اور زنا کرے تو سو کوڑے اور ایک سال کی جلا وطنی اور اگر دونوں طرف شادی شدہ ہیں تو سو کوڑے اور پتھروں سے رجم کر دینا یہ حدیث صحیح مسلم شریف کی ہے اور اسی طرح کی اور حدیث بھی ہے داود بن علی ظاہری رحمہ اللہ کا یہی قول ہے لیکن یہ سخت ضعیف ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے محسنہ لونڈیوں کو بنسبت آزاد کے آدھے کوڑے مارنے کا عذاب بیان فرمایا یعنی پچاس کوڑے تو پھر جب تک وہ محسنہ نہ ہو اس سے بھی زیادہ سزا کی سزاوار کیسے ہو سکتی ہیں حالانکہ قاعدہ شریعت یہ ہے کہ احسان سے پہلے کم سزا ہے اور احسان کے بعد زیادہ سزا ہے پھر اس کے براز کیسے صحیح ہو سکتا ہے دیکھیے شار علیہ السلام سے آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہ غیر شادی شدہ لونڈی کے زنا کی سزا پوچھتے ہیں اور رسول اللہ انہیں جواب دیتے ہیں کہ اسے کوڑے مارو لیکن یہ نہیں فرماتے کہ ایک سو کوڑے لگاؤ بس اگر اس کا وہی حکم ہوتا جو داؤ ظاہری سمجھتے ہیں تو اسے بیان کر دینا رسول اللہ پر واجب تھا اس لیے کہ ان کا یہ سوال تو صرف اسی وجہ سے تھا کہ لونڈی کے شادی شدہ ہو جانے کے بعد اسے سو کوڑے مارنے کا بیان نہیں ورنہ اس قید کے لگانے کی کیا ضرورت تھی کہ سوال میں کہتے وہ غیر شادی شدہ ہے کیونکہ پھر تو شادی شدہ اور غیر شادی شدہ میں کوئی فرق ہی نہ رہا اگر یہ آیت اتری ہوئی نہ ہوتی لیکن چونکہ ان دونوں صورتوں میں سے ایک کا علم تو انہیں ہو چکا تھا اس لیے دوسری کی بابت سوال کیا اور رسول اللہ نے جواب دے کر معلوم کرا دیا جیسے بخاری اور مسلم میں ہے کہ جب صحابہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ سے آپ پر درود پڑھنے کی نسبت پوچھا تو رسول اللہ نے اسے بیان فرمایا اور فرمایا سلام تو اسی طرح ہے اس طرح تم خود جانتے ہو اور ایک روایت میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا فرمان یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم و تسلیمہ حاصل ہوا اور سلاۃ و سلام رسول اللہ پر بھیجنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ سلام کا طریقہ اور اس کے الفاظ تو ہمیں معلوم ہے آپ پر سلاد کی کیفیت بیان فرمائیں یہ روایت بخاری اور مسلم کی ہے بس ٹھیک اسی طرح یہ سوال ہے مفہوم آیت کا چوتھا جواب ابو ثور کا ہے جو داؤد واہری کے جواب سے زیادہ بودا ہے وہ فرماتے ہیں جب لونڈیاں شادی شدہ ہو جائیں تو ان کی زنا کاری کی حد ان پر عادی ہے اس حد کی جو شادی شدہ آزاد عورتوں کی زنا کاری کی حد ہے تو ظاہر ہے کہ آزاد عورتوں کی حد اس صورت میں رجم ہے اور یہ بھی ظاہر ہے کہ رجم آدھا نہیں ہو سکتا تو لونڈی کو اس صورت میں رجم کرنا پڑے گا اور شادی سے پہلے اسے پچاس کوڑے لگیں گے کیونکہ اس حالت میں آزاد عورت پر سو کوڑے ہیں بس دراصل آیت کا مطلب سمجھنے میں اس سے خطا ہوئی اور اس میں جمہور کا بھی خلاف ہے بلکہ امام شاف رحمہ اللہ تو فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان کا اس میں اختلاف ہی نہیں کہ مملوک پر زنا کی سزا میں رجم ہے ہی نہیں اس لیے کہ آیت دلالت کرتی ہے کہ ان پر محسنات کا نصف عذاب ہے اور محسنات کے لفظ میں جو الف لام ہے وہ عہد کا ہے یعنی وہ محسنات جن کا بیان آیت کے شروع میں این کی حل محسناتی میں گزر چکا ہے اور مراد صرف آزاد عورتیں ہیں اس وقت یہاں آزاد عورتوں کے نکاح کے مسئلے کی بحث نہیں بحث یہ ہے کہ پھر آگے چل کر ارشاد ہوتا ہے کہ ان پر ذنا کاری کی جو سزا تھی اسے آدھی سزا ان لونڈیوں پر ہے تو معلوم ہوا کہ یہ اس سزا کا ذکر ہے جو آدھی ہو سکتی ہو اور وہ کوڑے ہیں وہ سو سے آدھے پچاس رہ جائیں گے رجم یعنی سنسار کرنا ایسی سزا ہے جس کے حصے نہیں ہو سکتے واللہ اعلم آیت کا مطلب یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ مراد مفہوم سے تنبو ہے اعلیٰ کے ساتھ ادنا پر یعنی جبکہ وہ شادی شدہ ہوں تو ان پر بنسبت آزاد عورتوں کے عادی حد ہے بس ان پر رجم تو سرے سے کسی صورت میں ہے ہی نہیں نہ قبل از نکاح نہ بعد از نکاح دونوں حالتوں میں صرف کوڑے ہیں جس کی دلیل حدیث ہے صاحب الاضاح یہی فرماتے ہیں اور امام شافی رحمہ اللہ سے بھی اسی کو ذکر کرتے ہیں امام بحقی رحمہ اللہ اپنی کتاب سنن والآثار میں بھی اسے لائے ہیں لیکن یہ قول لفظ آیت سے بہت دور ہے اس طرح کے عادی حد ہونے کی دلیل صرف آیت ہے اس کے سوا کچھ نہیں بس اس کے سوا میں آدھا ہونا کس طرح سمجھا جائے گا اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ شادی شدہ ہونے کی حالت میں صرف امام ہی حد قائم کر سکتا ہے اس لونڈی کا مالک اس حال میں اس پر حد جاری نہیں کر سکتا امام احمد رحمہ اللہ کے مذہب میں یہ قول ہی ہے ہاں شادی سے پہلے اس کے مالک کو حد جاری کرنے کا اختیار بلکہ حکم ہے لیکن دونوں صورتوں میں حد آدھی ہی آدھی رہے گی اور یہ بھی دور کی بات ہے اس لیے کہ آیت میں اس کی دلالت بھی نہیں اور اگر یہ آیت نہ ہوتی تو ہم نہیں جان سکتے تھے کہ لونڈیوں کے بارے میں آدھی حد ہے اور اس صورت میں انہیں بھی عموم میں داخل کر کے پوری حد یعنی سو کوڑے اور رجم ان پر بھی جاری کرنا واجب ہو جاتا جیسے کہ عام روایتوں سے سے ثابت ہے ہے علی رضی اللہ عنہ مروی کہ لوگوں اپنے ماتحتوں پر حج جاری کرو شادی شدہ یا غیر شادی شدہ اور وہ عام احادیث جو پہلے گزر چکی ہیں جن میں خاوند والی اور بے خاوند والی کی کوئی تفصیل نہیں ابو حردہ رضی اللہ عنہ کی روایت والی حدیث جس سے جمہور نے دلیل پکڑی ہے یہ ہے کہ جب تم میں سے کسی کی لونڈی زنا کرے اور پھر اس کا زنا ظاہر ہو جائے تو اسے چاہیے کہ اس پر حد جاری کرے اور ڈانٹ ڈپٹ نہ کرے الغرض لونڈی کی زناکاری کاری کی حد میں کئی قول ہیں ایک تو یہ کہ جب تک اس کا نکاح نہیں ہوا اسے پچاس کوڑے مارے جائیں گے اور نکاح ہونے کے بعد بھی یہی حد رہے گی اور اسے جلا وطن بھی کیا جائے گا یا نہیں اس میں تین قول ہیں ایک یہ کہ جلاوطنی ہوگی دوسرے یہ کہ نہ ہوگی تیسرے یہ کہ جلاوطنی میں آدھے سال کو ملحوظ رکھا جائے گا یعنی چھ مہینے کا دیس نکالا دیا جائے گا نہ کہ پورے سال کا پورا سال آزاد عورتوں کے لیے ہے یہ تینوں قول امام شافی رحمہ اللہ کے مذہب میں ہیں امام مالک رحمہ اللہ کے مذہب میں ہے کہ جلا وطنی صرف مردوں کے لیے ہے عورتوں پر نہیں اس لیے کہ جلا وطنی صرف اس کی حفاظت کے لیے ہے اور اگر عورت کو جلا وطن کیا گیا تو حفاظت میں سے نکل جائے گی اور مردوں یا عورتوں کے بارے میں دیس نکالے کی حدیث صرف عبادہ اور ابو رضی اللہ عنہ سے ہی مروی ہے کہ رسول اللہ نے اس زانی کے بارے میں جس کی شادی نہیں ہوئی تھی حد مارنے اور ایک سال کے لیے شہر سے باہر نکال دینے کا تعزیری حکم فرمایا تھا اس سے معنوی مراد یہی ہے کہ اس کی حفاظت رہے اور عورت کو وطن سے نکالے جانے میں یہ حفاظت بالکل ہی نہیں ہو سکتی واللہ اعلم دوسرا قول یہ ہے کہ لانڈی کو اس کی ذنا کاری پر شادی کے بعد پچاس کوڑے مارے جائیں گے اور ادب سکھانے کے طور پر اسے کچھ مار پیٹ کی جائے گی لیکن اس کی کوئی مقرر گنتی نہیں پہلے گزر چکا ہے کہ شادی سے پہلے اسے مارا نہ جائے گا جیسے سعید بن مسیب رحمہ اللہ کا قول ہے لیکن اگر اس سے یہ مراد نہ لی جائے کہ سرے سے کچھ مارنا ہی نہ چاہیے تو یہ تعویلی مذہب ہوگا ورنہ قول ثانی میں اسے داخل کیا جا سکتا ہے اور قول یہ ہے کہ شادی سے پہلے سو کوڑے اور شادی کے بعد پچاس جیسے کہ داؤ ظاہری کا قول ہے اور یہ تمام اقوال سے بودا قول ہے اور یہ کہ شادی سے پہلے پچاس کوڑے اور شادی کے بعد رجم جیسے کہ ابو ثور کا قول ہے لیکن یہ قول بھی بودا ہے اللہ پھر آگے فرمان ہوتا ہے کہ لونڈیوں سے نکاح کرنا ان شروط کی موجودگی میں جو بیان ہوئیں ان کے لیے ہے جنہیں زنا میں واقع ہونے کا خطرہ ہو اور تجرد ان پر بہت شاخ گزر رہا ہو یعنی کوارے بنے رہنا اس کی وجہ سے سخت تکلیف میں ہوں تو بے شک انہیں پاک دامن لونڈیوں سے نکاح کر لینا چاہیے اور یہ جائز ہے گو اس حالت میں بھی اپنے نفس کو روکے رکھنا اور ان سے نکاح نہ کرنا بہت بہتر ہے اس لیے کہ اس سے جو اولاد ہوگی وہ اس کے مالک کی لونڈی غلام ہوگی ہاں اگر خاون غریب ہو تو اس کی یہ اولاد اس کے آقا کی ملکیت امام شافی رحمہ اللہ کے قول قدیم کے مطابق نہ ہوگی پھر فرمایا اگر تم صبر کرو تو تمہارے لیے افضل ہے اور اللہ بخشنے والے مہربان ہیں جمہور علماء نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ لونڈی سے نکاح جائز ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ اس وقت ہے جب آزاد عورتوں سے نکاح کرنے کی طاقت نہ ہو اور نہ روکے رہنے کی طاقت ہو بلکہ زنا واقع ہونے کا خوف ہو کیونکہ اس میں ایک خرابی تو یہ ہے کہ اولاد غلامی میں جاتی ہے دوسرے ایک طرح کی سبکی ہے کہ آزاد عورتوں سے ہٹ کر لونڈیوں کی طرف متوجہ ہونا ہاں جمہور کے مخالف ابو حنیفہ اور ان کے ساتھی ہے وہ کہتے ہیں یہ دونوں باتیں شرط نہیں بلکہ جس کے نکاح میں کوئی آزاد عورت نہ ہو اسے لونڈی سے نکاح جائز ہے وہ لونڈی خواہ مؤمنہ ہو خواہل کتاب میں سے ہو گو اسے آزاد عورت سے نکاح کرنے کی طاقت بھی ہو اور گو اسے بدکاری کا خوف بھی نہ ہو اس کی بڑی دلیل یہ آیت والمحصنات من الدینہ اوت الکتاب من قبل یعنی آزاد عورتیں ان میں سے جو تم سے پہلے کتاب اللہ دیے گئے ہیں بس وہ کہتے ہیں آیت عام ہے آزاد غیر آزاد سب کو شامل ہے اور محسنات سے مراد پاک دامن باعثمت عورتیں ہیں لیکن اس کی ظاہری دلالت بھی اسی مسئلے پر ہے جو جمہور کا مذہب ہے والله أعلم